نائٹ کلبوں کے اندر مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ نکالا جاتا ہے کسی کا منہ نہیں پھٹا کہ ہم نبی کی دھرتی پہ نبی کے ماننے والوں کی دھرتی پر سے ان نائٹ کلبوں کو ختم کریں گے بات ہوتی ہے مدرسہ ختم کرنے کی کہ مدرسے میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے اس لیے مدرسہ ختم کر دیا جائے گا دنیا کے ظالموں اگر بندوق چلانا دہشت گردی ہے اگر اپنے حق کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے اگر ماؤں کے تحفظ کے لیے لڑنا دہشت گردی ہے اگر بہنوں کے سر پہ آ رکھنا دہشت گردی ہے اگر دنیا کے کتوں کو مارنا دہشت گردی ہے اگر سور اور خنزیروں کا مقابلہ کرنا دہشت گردی ہے اگر رب کے باغیوں کو للکارنا دہشت گردی ہے اگر تلوار اٹھا کے میدان میں رب کے لیے گھمانا دہشت گردی ہے دہشت گرد جیئیں گے اور دہشت گرد